مستعفا مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا مرحبا یا مستعفا مرحبا یا مستعفا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مستعفا مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در انے والا ہے مر مصطفیٰ مرحبا مر مصطفیٰ مرحبا یا مستعفا مر یا مصطفیٰ سرکار کی آمد آبا دلدار کی مرحبا مرحبا آبا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ فقیروں سے کہو حاضر ہوں جو مانگیں گے پائیں گے فقیروں سے کہو حاضر ہوں جو مانگیں گے پائیں گے کہ وہ فریاد رس رسمے کستا یا بنانے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا ابایا مصطفیٰ مر ابایا مستعفا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مر ابایا مصطفیٰ مر ابایا مصطفیٰ مر ابایا مصطفیٰ مر ابایا مصطفیٰ کہاں ہے ٹوٹی امیدیں کہاں ہے بے سہارے دل کہاں ہے ٹوٹی امیدیں کہاں ہے بے سہارے دل کہ وہ پر یاد رس بے کس کا یا بنانے والا ہے مر یا مصطفیٰ مر ابایا مصطفیٰ مر یا مصطفیٰ مر ابایا مصطفیٰ کہاں ہے ٹوٹی امیدیں کہاں ہے بے سہارے دل کہاں ہے ٹوٹی امیدیں کہاں ہے بے سہارے دل غریبوں کی مدد بے کسا یا مرانے والا ہے مر ابایا مصطفیٰ مر ابایا مصطفیٰ مرحبا ابایا مصطفیٰ مر ابایا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ابایا مست مر آبایا مستفا مر آبایا مستافا مر آبایا مستفا نہ ہو مایوس تم اپنی رہائی سے نہ ہو مایوس تم اپنی رہائی سے مدد کو وہ شفیع روزے محشر آنے والا ہے مر یا مصطفیٰ مر ابایا مصطفیٰ مر یا مصطفیٰ مر ابایا مصطفیٰ سرکار کی آمد آبا دلدار کی آمد آبا مر ابایا مصطفیٰ مر ابایا مصطفیٰ حسن کہہ دے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر حسن کہہ دے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر کہ اپنا پیشوا اپنا کرانے والا ہے مر مصطفیٰ مرحبا مر مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مر یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مر دلدار کی آمد مرحبا انہار کی آمد مر دلبر کی آمد مرحبا مر انور کی آمد مر مرحبا مر مصطفیٰ مرحبا مر مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ